حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی خوشبو لگائی تھی انہوں نے فرمایا میں نے آپ کو سب سے بہترین خوشبو لگائی احرام باندھنے کے وقت بھی اور حلال ہونے کے وقت بھی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو نوے